اگر نماز جمعہ نکل جائے اور قریب ہی میں دیوبندیوں کی مسجد میں نماز جمعہ مل جائے تو کیا نماز جمعہ ادا کر لی جائے ہمارے یہاں ہرگز ان کے پیچھے جمعے کی نماز جائز نہیں آپ کوئی اہل سنت کی مسجد تلاش کریں اور اگر آپ کو اہل سنت کی مسجد نہ ملے تو اس کا نیمل بدل ظہر کی نماز پڑھیں لیکن یہ کہ کیوں گئی زہر سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہو کہ آپ کو معلوم نہیں کس ٹائم پہ نماز ہوتی کس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوتی اگر آپ کی فلائٹ ہو اسلام آباد کی وہ لیٹ ہوگی آپ جائیں گے پتا آپ کو کہ آدھا ٹکٹ کٹ جائے گا اگر اوکے سیٹ ہے تو اگر پانچ ہزار کٹے گی تو ڈھائی ہزار باقی رہ جائے گا تو آپ ایک گھنٹے پہلے وہاں پہنچ جائیں تو جمعے میں بھی آپ کو پہلے آنا چاہیے اول تو جانی نہیں چاہیے اور اگر خدا نہ کوئی ہماری کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ چلی گئی تو اہل سنت کی اور مسجدیں آپ تلاش کریں اس میں جمعے کی نماز پڑھیں آپ اور اگر جمعہ نہ ملے کسی بھی اور جو ہمارے مسلک کا نہیں سیدھی بات کوئی جھگڑا نہیں بھائی دیکھیے شیعہ شیعہ کے پیچھے پڑھیں دیوبندی دیوبندیوں کے پیچھے پڑھیں بوری بوری کے پیچھے پڑے ہمیں بھی تو حق ہونا کم سننی سننی کے پیچھے نماز کو لوگ برا مانتے ہیں اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت بھائی ہر سننی جو ہے سننی کے پیچھے نماز پڑھے گا یہ ہے یا نہیں تو اس لیے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور اگر بل فرض کہیں نہ ملے اور اس کا نیمل بدل جو ہے وہ زہر ہے اور آپ کی سستی سے اگر گئی تو توبہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں